ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ہشام نے خبر دی کہا مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے زینب بنت بنت ابو ابو سلمہ رضی رضی اللہ اللہ عنہما عنہما سے سے خبر دی انہوں انہوں نے نے ام حبیبہ سفیان روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے آپ سے عرض کی کیا میری بہن عزہ بنت ابو سفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا میں کیا کروں میں نے عرض کی آپ اسے نکاح کر لیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو میں نے عرض کی میں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں اور اپنے ساتھ خیر میں شریک ہونے کے معاملے میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب میری بہن ہے آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے عرض کی مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی کے لیے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا اگر وہ میری گود میں پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے والد کو نے دودھ پلایا تھا اس لیے تم خواتین میرے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں پیشکش نہ کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیاسی